الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار نهجه واهتدى للہ آج ان شاء اللہ بھی آج ان شاء اللہ عقیدے کے درس ہوگا اور یہ تقریباً کچھ وقفے کے بعد یہ دوبارہ یہ درس شروع کر رہے ہیں کیونکہ رمضان کا وقفہ تھا تقریباً پانچ یا چھ ہفتہ تھا اس کے بعد انشاءاللہ شاء آج سے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور آج کے دن سے انشاءاللہ اللہ تقریباً چھ سات درس یا دس دس درس تک تقریباً ہوں گے یہ قیامت کے احکام قیامت کے مسائل انشاءاللہ اس میں ذکر کریں گے قیامت شروع میں ذکر کیا گیا کہ قیامت پر ایمان لانا یوم آخرت پر ایمان لانا یہ اسلام کے ایک بڑا ایمان کے ایک بڑا رکن ہے لیکن آج سے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے آج کے درس میں قیامت کے نشانات ذکر کریں گے چھوٹی نشانات اور اگلے درس میں بھی یہ چھوٹی نشانات کے متعلق جو دوسرا قسم ہے وہ بھی ذکر کریں گے اس کے بعد بڑے نشانات میں تفصیلات کچھ ذکر کریں گے پھر محشر میں حساب کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح کریں گے سراب اور کل اور کتاب اور ترازو کس طرح کیا جائے گا پھر آخری میں جنت اور جہنم کے مسائل بیان کریں گے آج کے درس میں انشاءاللہ یوم آخرت کے متعلق آج یہ پہلا درس ہے اور آج کے درس میں انشاءاللہ شاء اللہ المان آخر کے متعلق جو بات ہو چکی ہے اس میں بتایا گیا کہ ایمان آخرت پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پانچ چیزوں پر ایمان لائے یعنی اگر کوئی انسان پانچ چیزوں پر ایمان لاتا ہے تو وہ آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اگر یہ پانچوں میں سے کوئی بات کو انسان کوئی انکار کرتا ہے یا رد کرتا ہے تو حقیقت میں وہ مکمل ایمان نہیں لاتا ہے اور اس کو یوم آخرت پر ایمان لانا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ تقریباً پانچ ہیں بتایا گیا سب سے پہلے یہ کہ انسان آخرت سے پہلے جو نشانات ہیں نشانیاں ہیں سورا ہیں چھوٹی نشانیاں ہیں یا بڑی نشانیاں اس پر ایمان لانا چاہیے جو انشاءاللہ شاء اللہ ابھی ذکر کریں گے اور یہ بھی دوسرے یہ ہے کہ انسان ایمان لائے تو اس کے بعد انسان کو موت آئے گی اور قبر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس سے اس کو یا تو سزا دیں گے یا تو اس کو نعمت دیا جائے گا اور یہ تیسرا یہ ہے کہ انسان قبر سے اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب کتاب کرنا ہے یہ تیسرا ہے نمبر تین حساب کتاب اور ترازو شراف جو بھی مسائل اس میں تفصیل کے ساتھ جو آیا ہے اس پر ایمان لانا چاہیے اور پانچویں بات یہ کہ انسان جنت اور جہنم پر ایمان لائے تو یہ چار پانچ اہم باتیں ہیں اگر آپ اس پر ایمان لاتے تو آپ یوم آخرت پر مومن ہو اور اگر کوئی انسان یہ پانچوں میں سے کسی میں شک کرتا ہے یا اس میں شبہات ڈالتا ہے تو پھر یا تو وہ اگر جاہل ہو تو اس کو سکھایا جائے لیکن اگر حق ظاہر ہونے کے بعد پھر بھی پھر بھی اس کو انکار کرتا بغیر کوئی تعویل ہے بغیر شبہ کے تو وہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے آئیے سب سے پہلے مرحلے کے بارے میں بات کریں گے یوم آخرت سے پہلے کچھ اشراف آئیں گے کچھ علامات ہے یعنی قیامت اس طرح نہیں اٹھے گی کہ صبح شام اس طرح اٹھ جائے اچانک ہاں اچانک تو بغیر بتا کے تو آئے گی لیکن اس سے پہلے کچھ نشانات ظاہر ہوں گے کچھ نشانات جس کو علامات کہتے ہیں عربی میں یا جس کو اشراف کہتے ہیں کیا دلیل ہے اللہ فرماتے پہلی ہم ورون یعنی کافی لوگ صرف آخرت کے یا قیامت کے انتظار کرتے ہیں کہ اچانک آ جائے فقط جا اشرات کہ اس کے اشراف اس کچھ نشانات ظاہر ہو چکی ہیں تو یہ نشانات جو ظاہر ہو چکی ہیں یا جو قرآن یا حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ جاننا چاہیے کیونکہ جاننے سے بہت سارے فوائد ہیں اور آخری میں یہ فوائد ذکر کریں گے اس لیے ہمیں کوئی مسلمان نہ کہے کہ میرا کیا دخل ہے قیامت سے قیامت سے دور ہے ہم تو پہلے مریں گے ٹھیک ہے آپ تو پہلے مرو گے لیکن کچھ نشانات کے بارے میں اگر آپ کو اطلاع مل جائے اور آپ اس پر ایمان لاؤ گے چاہے آپ کو ملے یا نہ ملے تو آپ کے لیے اس میں خیر ہے اس میں آپ کے لیے نیکی کی طرف بڑھانے کے ایک بڑا سبب ہے اور انسان اس کے وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ نشانات الساعہ نشانات جو ذکر کیا گیا ہے وہ کتنا قسم ہے علماء کرام یہ نشانات کو دیکھ کر اس کو دو قسم تقسیم کی ہے ایک قسم علامات کبرا بڑی نشانات ہے اور کچھ دوسرے قسم علامات سورا چھوٹی نشانات ہیں ایک قسم یہ ہے اور کچھ علماء اس کو تین قسم تقسیم کرتے ہیں علامات سہرا چھوٹی نشانات جو اکثر تقریباً پچاس سے بھی زیادہ ہے جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے اور اس کی طرف اشارہ بھی کریں گے کچھ نشانات کی طرف اور کچھ علماء کہتے ہیں سہرا اور وسطی بھی ہے وسطی نے یعنی اوسط ہے نہ وہ بڑی ہے بالکل نہ بالکل چھوٹی ہے جیسا کہ اس میں اقسام کچھ ذکر کرتے ہیں جیسا کہ مہدی کے نزول ہونا اور لڑائیاں جو جہاد ہوتا ہو گیا اور فتوحات ہوں گے اس میں ذکر کرتے ہیں اور تیسرے قسم نشانات جو بڑی نشانات کبرا ہے لیکن یہ علماء کی تقسیم ہے اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں دو تقسیم اس کو ہم کر سکتے ہیں ایک چھوٹی نشانات ہے اور یہ بہت زیادہ ہے اور ایک بڑی نشانات ہے اور یہ تقریباً دس ہے یا گیارہ ہے دس گیارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ دس گیارہ جیسے دجال ہے یا جو ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے نزول ہونا دھواں نکلے گا ایک دھواں ان یہ تفصیلات تفصیل کے ساتھ آئے گا خاص خاص درس میں اور اسی طرح اور اللہ کے رسول نے گیارہ ذکر کی ہیں دس ایک حدیث میں ہے اور مہدی الگ ایک حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ جتنا نشانات ہیں تقریباً اس کو سہرا میں شامل کریں گے یعنی وہ چھوٹی نشانات ہیں اور یہ جو نشانات جو دیکھا جاتا ہے سہرا ہے یا کبرا ہے میں یہ جو سہرا کے بارے میں پہلے ذکر کروں گا اور آج کے درس میں ایک قسم سہرا دو قسم ہے میں نے جو تقسیم میں نے جو کی ہے اور کچھ کتابوں میں پائی اور مجھے پسند آئی ہے وہ دو قسم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں سغرا ایک نشانات ایسے ہیں جو انسان کے اس میں دخل نہیں ہے انسان کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے یا آسمان اور زمین میں اس کو کہتے ہیں یہ علامات یہ کونیا ہے کونی علامات ہیں یعنی آپ کے کوئی دخل نہیں ہو اس میں جیسا کہ ابھی انشاءاللہ ذکر کریں گے زلزلے زیادہ ہوں گے یا جیسا کہ اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ جیسا کہ کچھ نشانات یہ ہیں کہ علم کم ہو جائے گا تو یہ زیادہ انسان کے زیادہ اس میں دخل نہیں ہے اگرچہ کچھ دخل ہے تو یہ قسم ہے اور دوسرے اور یہ قسم پہلا قسم آج کے درس میں ذکر کریں گے تقریباً یہ سولہ سترہ ہے اور دوسرے قسم جو سغرا ہے وہ جو انسانوں میں تبدیلیاں آتی ہیں اور اس کو فتنے کی حیثیت اس کو بیان کریں گے کہ لوگ کے اندر جو بگاڑ ہوگی جو کے اندر جو خرابیاں ہوں گی جیسا کہ پہاشی منتشر ہوگا سود لوگ زیادہ کھائیں گے قتل عام ہوگا یہ صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر میں لیکن اس میں انسان کے تقریباً انسان کے دخل ہے اسی لیے وہ دوسرا قسم ہے جو فتنے ہوں گے آسمان و زمین میں جو فساد ہوگا جو لوگ کے درمیان میں جو خرابیاں ہوں گی یہ ایک قسم ہے یہ انشاءاللہ اگلے درخت میں یہ ذکر کریں گے اور آج کے درس میں پہلا قسم ذکر کریں گے وہ چھوٹی نشانات جو کون میں ہوتا ہے فلک میں ہوتا ہے آسمان اور زمین میں یا کسی بھی طریقے سے جو انسان کے میں مباشرتا دخل نہیں ہے اور یہ تقریباً اگر حدیثوں میں دیکھا جائے تو بہت سے اللہ کے رسول نے ذکر کیے لیکن جو ذکر کیا جائے گا سترہ اٹھارہ یا قسم یا پندرہ سولہ قسم ہے اور یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو نشانات ابھی میں ذکر کروں گا آج کے جو آج کے قسم جو ذکر کروں گا وہ ضرور نہیں کہ وہ شر ہے کچھ نشانات اچھی ہیں اور کچھ نشانات اچھی بھی نہیں کہہ سکتے خراب بھی نہیں کہہ سکتے اور کچھ نشانات اس کو خراب ہی اس کو خراب کہیں گے اور اچھی نہیں ہوں گے اور جو اگلے درس میں جو چھوٹی نشانات ذکر کریں گے جو انسان کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ سارے قسم تقریباً خراب ہیں اور آج کے درس میں سب خراب نہیں کچھ اچھی بھی ہیں جیسا کہ ابھی ذکر کریں گے اور اچھی کم ہے اکثر خراب ہے اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ سارے نشانات ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے کچھ نشانہ یہ تین قسم کے نشانات ہیں کچھ نشانات ظاہر ہو چکی ہیں ایک بار ظاہر ہو گئی اور ختم ہو گئی اور ابھی جب ذکر کریں گے تعداد کریں گے تو اس میں ذکر کریں گے کون ہو چکا اور ثابت یعنی ظاہر ہو چکا اور کون باقی ہے جیسا کہ جو ختم ہو چکا جیسا کہ چاند کو چاند دو حصے میں جب بڑھ گئے اور اس کو دو ٹکڑے میں ہو گئے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے قرآن کے آیت ہے لیکن یہ پہلے پڑ چکا اللہ کے رسول کے زمانے میں اور کچھ نشانات ایسے جو ابھی موجود ہیں شروع ہوا اور چلتا رہے گا جیسا کہ یہ قتل قتل عام ہو گئے اور آج سے تقریباً آپ دیکھو قتل تو عام ہے لیکن یہ جو نشانہ نشانات یہ ہیں جو قتل اور باقی یہ انشاءاللہ شاء اللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے اور کچھ نشانات ابھی تک چھوٹی نشانات ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے یہ ان شاء اللہ بعد میں ظاہر ہوں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مثالیں دی ہیں جیسا کہ فرات جو ندی ہے عراق میں وہ ایک دن یہ ہوگا کہ پانی اس کا ختم ہوگا یا اس کا رخ بدل جائے گا اور ایک اس کے نیچے ایک سونے کے پہاڑ نکلے گا جس کی وجہ سے لوگ فتنے میں ہو جائیں گے اور آپس میں لڑائی کریں گے یہ کب ہوگا یہ قیامت سے پہلے ہوگا کب ہوگا اللہ کو پتا ہے تو اسی لیے سغرا جو نشانات کے بارے میں بات کر رہا ہوں کچھ نشانات ہو چکی ہیں اور ختم ہو گئے وہ دوبارہ نہیں ہوگا کچھ نشانات آنے والی ابھی تک نہیں ہوئی اور کچھ نشانات شروع ہوئی ہے اور ابھی تک موجود ہے اور ہوتے رہے گی وہ دوبارہ کئی بار تکرار ہوگا اسی طرح کچھ نشانات اس طرح ہیں جو خاص ایک جگہ کے لیے اور کچھ نشانات ایسے ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہے یہ انشاءاللہ ابھی جب ذکر کریں گے اقسام اور یہ جو ثابت ہے وہ انشاءاللہ تو آپ لوگ اس میں تفصیل ذکر کریں گے لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ جو نشانات موجود ہیں جو ذکر کیا جائے گا وہ صرف وہی جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے آپ اگر کچھ کتابیں اگر آپ کھولیں گے تو آپ ایسے ایسے نشانات لوگ بتاتے ہیں اور حدیثیں پیش کرتے ہیں جس کا کوئی اصل نہیں ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں حدیث ضعیف ہے یا حدیث جھوٹ ہے یا وہ حدیث کے بنا پر نہیں وہ کسی عالم کے قول کے بنا پر وہ کہا گئے اور یہ ایسے مسائل کسی عالم کے قول سے نہیں لیا جائے گا یہ مسائل ایسے ہیں جو قرآن اور سنت سے لیا جاتا ہے کیونکہ یہ نشانات غریبی باتیں ہیں اور غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں اللہ کے علاوہ کس کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے اور اللہ کے رسول بھی عالم الغیب نہیں ہے لیکن یہ چیزیں جو اللہ کے رسول نے غیبی باتیں بتائی ہیں یہ ان کو بتایا گیا ہے کچھ لوگ جیسا کہ ہم لوگ کے ملک میں یہ جیسا کہ نشانات بتا کے کہ اللہ کے رسول بتائے کہ یہ ہوگا اور ہو گئے یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے نہیں یہ دلیل نہیں ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتایا گیا ہے اللہ کے رسول مکمل عالم الغیب نہیں ہے مکمل عالم الغیب کون ہے اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ سب کچھ اللہ جانتے ہیں اور کوئی بھی نبی یہ کوئی فرشتہ مکمل غیب نہیں جانتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی حسب مسلحت کچھ انبیاء کو کچھ غیبی مسائلوں کو بتا دیتے ہیں تاکہ دعوت کے کام کریں تاکہ لوگوں کو ڈرائیں تاکہ لوگ کو یعنی لوگ کو لالچ دلوائیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانات ذکر کی ہیں تو اسی لیے آئیے دیکھتے ہیں یہ نشانات ذکر کرنے سے پہلے یہ اس کے فوائد ذکر کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانات جاننے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا کوئی کہے گا کہ موت جب میری آئے گی تو ہم کیا کریں گے اس نشانات سے آئے گی یا نہ آئے میری موت آئے گی میں نیکی کروں گا نہیں جاننا جاننے سے بہت سارے فوائد ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جب جانتا ہے یہ نشانات اگر انسان کو معلوم ہے اور جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مذمت کے طور پر ذکر کی ہے تو انسان اس سے بچے گا کہ نہیں بچے گا لوگ دو قسم ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر فساد عام ہے جو کوئی کہتا ہے کہ فساد عام ہے سب لوگ قتل کرتے چلو میں بھی قتل کرو نہیں اور جو مومن لوگ ہوتے ہیں کہتے اللہ کے رسول نے بتایا کہ اسے زمانہ آئے گا جو قتل عام ہوگا تو اس لیے میں اپنے ہاتھ پیچھے رکھوں اور جہاں بھی لڑائی دیکھوں میں پیچھے پیچھے ہٹ جاؤں تو انسان جب یہ حدیثیں جانتا ہے تو سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ انسان ایسے نشانات اگر اس میں شر ہے تو انسان پہلے اس کو معلوم ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے آج کل جیسا کہ مسلمانوں کے حال ہاں اگر دیکھا جائے کہ ہر جگہ قتل ہر جگہ فساد ہر جگہ زنا ہر جگہ سود لوگ کھاتے ہیں تو مسلمان کے دل میں تکلیف ہوتا کہ نہیں لیکن جب اس کو معلوم ہو جاتا کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ ہوگا تو انسان کے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے پہلے بتا دی ہے اب ہم تو کوشش کریں گے تبدیلی لانے کے لیکن اگر نہیں کر پائیں گے تو میرا ہاتھ میں نہیں ہے تو اس لیے انسان زیادہ افسوس نہ کرے دوسری فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سچائی ظاہر ہوتی ہے آج کل ہم لوگ کچھ نشانات دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صاحب فرماتے کہ ایک نشان یہ ہے کہ امانت غائب ہو جائے گی امانت دار کم لوگ ہوں گے اور آج کل یہی حال ہے تو اس لیے انسان جب یہ چیز دیکھتا ہے تو اللہ کے رسول پر زیادہ ایمان اس کا ہو جاتا کہ نہیں ایمان ہو جاتا کیونکہ کہتا ہے کہ میرا پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز بتا چکے ہیں اور اس میں بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے کافر لوگ جو اسلام نہیں لاتے ہیں جب جب آپ ان کے سامنے ایسے حدیثیں پڑھو جو اللہ کے رسول ایسے حالات کو پہلے بتا چکے ہیں تو انسان کے دل میں اللہ کے رسول کے سچائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ظاہر ہوتی ہے تو انسان کے ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اللہ کیا فرماتے مومنوں کی صفت کیا ہے اللہ دین بالغیب وہ لوگ غیب باتوں پر ایمان لاتے ہیں یعنی ایسے باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو لوگ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں لیکن اس لیے ایمان لاتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جیسا کہ ہم ہیں یا آپ ہو آپ کو مجبور کرتا کہ آپ ایمان لاؤ کہ دجال آئے گا دجال ابھی تھوڑی آنے والا ہے ہو سکتا ہے ہم لوگ ہم لوگ ایام میں نہیں آئے گا لیکن ہمیں کو مجبور کرتا ہے کہ ہم ایمان لائے کوئی مجبور نہیں کرتا ہے لیکن کیونکہ آپ کے دل میں ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور عقیدہ کہ اللہ کے رسول جھوٹے نہیں ہیں اس لیے ایسے بات پر آپ اگر حدیث آپ کے سامنے پڑھی جائے تو آپ فوراً تصدیق کرتے ہو حالانکہ نہ آپ اس کے نشانات دیکھے نہ آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے صرف آپ ایک حدیث پڑھ لی تو یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے تو اسی لیے یہ نشانات جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں اس میں بہت سارے فوائد ہیں جاننا ضروری ہے تاکہ انسان اگر اس میں شر ہے تو انسان بچے اور اگر اس میں خیر ہے تو انسان اس کے اس کے لیے انسان آگے بڑھے آئیے دیکھتے یہ نشانات کیا ہے اور یہ میں دوبارہ یہ یاد کراتا ہوں جو نشانات میں آپ ذکر کروں گا وہ چھوٹی نشانات جو آسمانی کونی نشانات ہیں جو آسمان اور زمین اور پہاڑ اور سمندر اور ہر جو تبدیلیاں ہوں گی جس کا دخل انسان کے نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کے ہاتھ میں اور یہ اس کو برا برا نہیں کہیں گے یہ اللہ کے طرف سے ہے اس لیے یہ تقدیر میں اور اللہ کے مقدر ہوئے چیز ہے اس لیے اس پر ایمان لانا اور اگلے درس میں اگلے جمعے میں وہ چیزیں ذکر کریں گے جو مذمت کے طور پر اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے جس سے بچنا چاہیے اور جو فساد کے طور پر یا فتنے کے طور پر وہ پڑے گا اور وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی نشانی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوض کرنا اور ان کو رسول بھیجنا یہ سب سے پہلی نشانی ہے قیامت کے کوئی کہے گا کہ قیامت کی کیا نشانی ہے وہ تو اللہ کے رسول کب آئے اور کب قیامت ہے نہیں یہ نشانی ہے پہلے دلیل پیش کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں وہ عز تو آنا وسا سا کہاں کہاں کدا ہاں کدا ویشور بھی اس بائی اللہ کے رسول اس طرح فرماتے بعث تو انا و کہاتی یہ حدیث سہل کے حدیث ہے بخاری میں ہے اور حضرت انس کے حدیث مسلم میں ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول بعث تو انا وسعت دونوں اشارہ اللہ کے رسول نے کی ہے اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری بعثت یعنی مجھے نبوی بنایا گیا اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہے جس طرح یہ انگلیاں ہیں اب یہ دو انگلے میں کوئی فاصلہ ہے نہیں اللہ کے رسول دونوں قریب رکھے اس سے اشارہ کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ایک نشانی ہے اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ضرور نہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد فوراً قیامت ہوگی لیکن یہ دلیل ہے کہ قیامت قریب ہوگی کیونکہ اللہ پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ انبیاء کا سلسلہ شروع ہوگا آدم سے اور اختتام ہوگا کس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے اگر اگر آئے گا تو کیا آئے گا قیامت ہی آئے گی تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول یعنی تاکہ یہودی لوگ نصرانی لوگ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو وہ لوگ اب قیامت کے لیے تیاری کرے اب جانے کہ اس کے بعد کوئی تشریح نہیں ہے یہ بالکل لاسٹ اور آخری چل رہا ہے یہ آخری نبی ہے اور اس سے دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اللہ کے رسول خود ہی ایک قیامت کی ایک نشانی ہے اور یہ انسان کے دخل نہیں ہے اللہ کے مقدر ہے اسی طرح اللہ کے رسول کی وفات بھی قیامت کی نشانی ہے اللہ کے رسول کی وفات ہوئی کہ نہیں ہم لوگ کے ملک میں تو کہیں گے تو نہیں وفات تو نہیں ہوئی پتہ نہیں کیا کیا دلیلیں پیش کرتے ہیں حالانکہ قرآن میں آیات بھری ہوئی ہیں حدیثوں میں تو حدیثیں بھری ہوئی ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری وفات یہ بھی قیامت کی نشانی ہے جیسا کہ حضرت آؤف ابن کی کی حدیث ہے حدیث کچھ قصہ اس میں ذکر کی ہے تبو کے میدان پہ اللہ کے رسول نے اس کو یہ بتائی ہے یا آؤ اے احفظ آلان کہ قیامت سے آنے سے پہلے چھ باتیں آپ یاد کر لو اور چھ باتیں یعنی آئیں گے قیامت سے پہلے اس میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا احداہن موتی ایک نشانی ہے کہ میری موت تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے کچھ اور پتا ہے جیسا کہ لوگ پردے میں چلے گئے کیا چلے گے نہیں اللہ کے رسول صاف الفاظ میں کہا موتی میری موت اور یہ حقیقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے تمام انبیاء بھی انسان تھے جس طرح ان لوگ کو پیدا اللہ نے کی ہے اس طرح ان لوگ کو موت ضرور اللہ سبحانہ و تعالی دیں گے اور موت آنا کسی کو موت آنا یہ عیب نہیں ہے تمام موت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں آتی ہے باقی لوگ سب میت ہیں ان کا میں قرآن کے آئے تھے اللہ کے رسول آپ تو میت ہو مرنے والے ہو وہ ان میتون اور وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں اور تم لوگ سارے لوگ اللہ کے ہاں جمع تم لوگ کو کیا جائے گا یعنی اللہ کے پاس جاؤ گے تو یہ اللہ کے رسول کے ایک نشانی یہ ہے کیونکہ دہشت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یہ قیامت کے ایک نشانی چھوٹی نشانی ہے اور یہ قدری اللہ کی طرف سے مقدر ہے دوسری نشانی انشقاق القمر انشقاق القمر یعنی چاند کا پھٹنا ابھی اگر کوئی انسان چاند کی طرف دیکھے تو چاند کتنا ہے ایک ہی چاند ہے چاند دو تو نہیں ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں چاند ایک ہی تھا کبھی دو چاند نہیں ہوا اللہ کی ایک ہی بار مکے میں اللہ کے رسول قرآن کے آئے تھے اختربت ونشق القمر قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا ہم لوگ کے اکثر ملک میں ہم لوگ کیا قصہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشارے سے یہ چاند کو دو ٹکرے بنا دیے جیسا کہ لوگ شعر پڑھتے ہیں اور شکل قمر اشارہ تھی یہ غلط ہے کہیں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے کی ہے حدیث میں آتا عبد اللہ حضرت انس کی حدیث ہے ان اہل مکہ رسول اللہ ان یریہم آیا کہ مکہ والے کفار مکہ اللہ کے رسول سے ایک نشانی طلب کی ہے کہ آپ اپنی نبوت اپنے صدقے اپنے سچائی کی ایک نشانی دکھائیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح یعنی اللہ سبحانہ کی اشارہ کی کہ یہ چاند دو ٹکڑا ہو جائے گا تو اللہ کے رسول نے اشارہ دیا کہ دیکھو یہ چاند دو ٹکڑا ہو جائے گا فارا ہوں انشقا القمر تو اللہ کے رسول انہیں چاند کا پھٹ جانا دکھا دی یہ بخاری کی رواج ہے تو اس لیے یہ دو ٹکڑا ہو ایک حصہ دائیں طرف تھا اور ایک حصہ بائیں طرف اور ابھی چاہے سائنس والے اس کو ثابت کریں یا نہ کریں ہم لوگ ایمان لاتے ہیں کیونکہ قرآن کی آیت ہے اور حدیث میں یہ ثابت ہے تو یہ بھی اللہ کے رسول کیا دلیل ہے قیامت کی نشانی ہے قرآن کی آیت ہے اقتربت الساعہ قریب قیامت ہو چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے تو یہ ایک قیامت کی نشانی ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا تیسری نشانی یہ ہے کہ موت العلماء و قلت ہوں کہ علماء کے موت اور ان لوگوں کے کم ہونے کی ایک یعنی کم ہونا یہ قیامت کی ایک دلیل ہے آپ دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں تو علماء بہت زیادہ تھے صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے تابعین کے بعد تابع التابعین آئے تابع تابعین کے بعد ان کے تابع آئے اور اس کے بعد اس طرح سلسلہ آتا رہا اور علماء کی کوئی کمی نہیں تھی ابھی لیکن دھیرے دھیرے زمانہ اس طرح ہو گیا کہ علماء کی کمی ہو گئی دیکھیے کوئی کہے گا نہیں علماء تو کم نہیں ہے آپ انٹرنیٹ میں دیکھ لو یا کہیں بھی جہاں مسجد میں ایک عالم وہ عالم اس کو نہیں کہیں گے واعظ جو صرف واض و نصیحت کرتا وہ عالم نہیں ہے عالم وہ ہے جو لوگوں کو صحیح کتاب و سنت کے روشنی میں صحیح اشتہار کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کچھ آج کل مولانا تو ہیں علماء علماء مجازی طور پر کہتے ہیں لیکن نہ اس کو عربی آتی ہے نہ اس کو قرآن کے سمجھ میں آتی وہ عالم نہیں ہے یہاں سے مراد یہ نہیں ہے وہ صحیح علم اپنے حساب سے لوگوں کے حساب سے تو عالم بن گئے لیکن عالم یہاں سے مراد وہ ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کو سمجھتا ہے اور لوگوں اسی کے حساب سے لوگ کو سکھاتا ہے اور خود اشتہاد کی ملکت اس کے اندر ہوتی ہے آج کل کم ہے آج کل اکثر لوگ یا دو دو تین حبیض یاد کر لیے وہی سنا دیے لیکن کچھ مسئلہ آ جاتا تو لوگ کچھ جواب دے سکتے ہیں تو یہاں سے مراد نہیں اور یہ علماء کی قلت یہ قامت کی ایک بڑی نشانی ہے اور گمراہی کی ایک بڑی نشانی ہے آج کل لوگ کیوں گمراہ ہو گئے اس کے سبب یہ ہے علماء جو موجود ہیں سب کو نہیں کہتے ہیں بہت سے علماء ایسے موجود ہیں وہی عوام کو گمراہ کرتے ہیں آپ دیکھو گے ہم لوگ کے ملک میں کتنا ہے داڑھی رکھ لیے پگڑی باندھ لیے لوگوں کو کہتا کہ میرے لیے سجدہ کرو لوگوں کو کہتا کہ قبروں کی زیارت کر سکتے ہو یعنی مزاروں کی زیارت کر سکتے ہو طواف کر سکتے ہو عوام نہیں کچھ جانتے ہیں اور اس سے علماء سو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو ایسے تو بہت ہے ہم لوگ کے ملک میں اور اگر کسی کو کسی عام انسان کسی جاہل سے کہو یہ غلط ہے کہتے مجھے پتہ نہیں وہ بھی کوئی آیت لے کر ہم کو سناتا ہے وہ بھی ایک حدیث پیش کرتا ہے تو کہیں گے یہ انسان یہ ایسے علماء یہی لوگ گمراہ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول وسلم اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں حدیث بہت ضروری ہے ان اللہ العلم من العباد کہ اللہ سبحانہ ہو تعالی دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا یعنی اس لیے کہ کوئی انسان عالم اور صبح اٹھ کر اس کے علم ختم ہو جاتا نہیں بلکہ کس طرح علم ختم ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے بلکہ علماء کی موت سے علم علم دین ختم کر دے گا حتیٰ کہ جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما اور سردار بنا لیں گے جیسا کہ ہم لوگ کے ملک میں تھوڑا سا ان کی آواز اچھی ہے تھوڑا سا اس پڑھ لیتا ہے تھوڑا سا وہ کسی پیر کے بیٹا ہے تو اس کو عالم بنا دیا تو پھر کیا ہوگا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما سردار بنا لیں گے ان سے مسئلہ در مسئلہ پوچھیں گے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اسی لیے انسان بچے یہ بخاری کی رواج ہے اور آج کل ہم لوگ کے ملک میں یہی ہے ایک انسان سے افسوس کی بات ہے ایک انسان کے ساتھ بیٹھو ایک گھنٹہ دو گھنٹے تک میرے ساتھ ہی کئی بار ہوا ایک آدمی آ کے پوچھتا ہو دو تین گھنٹے تک اس کے ساتھ بیٹھتے سمجھاتے ہیں سامنے تو پوری بات سمجھ لیتا ہے جیسا کہ پیٹ دے کر گھر چلے جاتا ہے یا کسی اپنے مفتی کے سامنے جاتا ہے تو یہ ساری باتیں دو جملے میں اس کو یہ سب اثر ختم کر دیتا ہے صرف دو تین چند باتوں میں تھوڑی علمی بات سناتا ہے لیکن دھوکہ دیتا ہے اسی لیے علماء آج کل افسوس کی بات شیطان کی تزئین ہے انسان جب اچھی بات سنتا ہے تو جلدی دل میں قبول نہیں کرتا ہے لیکن جب بدعت اور خرافات اور غیر جائز امور انسان سنتا تو وہ فوراً یاد کر لیتا ہے اسی لیے انسان بار بار کہتے ہیں کہ انسان کبھی بھی اگر علم سیکھے تو اچھے لوگوں کے پاس جائے جو صحیح طریقے سے سکھائے اور اگر آپ کو کوئی چیز نقل کرنا ہے تو صحیح طریقے سے نقل کرنا چاہیے تحقق کر لو تو پھر نقل کرو آج کل فیس بک ہے واٹس ایپ ہے کیا ہے ایک میسج آتا ہے انسان آدھا پڑھ لیتا ہے پہلے فوراً بھیج دیتا ہے اگر میرے پاس ٹائم ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا تو پھر اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا نہ پوچھنے کا تو آپ اس کو مت بھیجو کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کتنا گمراہی ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی بھی کرے گا تو آپ کو گناہ ملے گا اسی لیے انسان گمراہی انسان اگر آپ کو کوئی چیز میں شک ہے چاہے بات کتنا بھی اچھی لگے آپ اس کو مٹا دو وہ بہتر ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سینڈ کرو یا کسی کے پاس بھیجو یا لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں کرو کیونکہ اللہ کے رسول اگر کوئی اس طرح کرتا تو اسی حدیث میں ہے کہ علماء سو میں آ جائیں گے جو لوگ کو گمراہ کرتے ہیں خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے ایک اور نشانی چوتھی نشانی یہ ہے موت الفج موت الفجا یعنی اچانک موت اور آج کل کے زمانے میں یہ جو پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی تو ہو چکی ہے دوبارہ نہیں ہوگی کمر کو دو حصے میں یہ پھٹنا یہ بھی ہو چکی نہیں ہوگی دوبارہ موت کی علماء یہ شروع ہوئی ہے اور ہوتے رہے گی ہو سکتا ہے ابھی کم ہے لیکن قیامت سے پہلے مکمل ختم ہو جائیں گے اور چوتھی نشانی موت الفج اچانک موت اچانک والی موت یہ شروع بھی ہو چکی ہے اور قیامت سے پہلے اور زیادہ ہو جائیں گے آپ دیکھتے ہوں گے حدیث اللہ کے رسول پہلے دلیل پیش کریں حضرت انس کے حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا من اقتراب واب قیامت کے قریب ہونے کے ایک نشانی یہ ہے موت کہ اچانک موت عام ہوگی اور آج کل یہی ہوتا ہے اچانک انسان خبر سنتا ہے کہ فلاں آدمی کی موت ہو گئی فلاں آدمی کی موت ہو چکی ہے حالانکہ نہ اس کے اندر کوئی بیماری ہے نہ کوئی اس کے اندر کوئی عیب ہے لیکن اچانک موت آ گئی کوئی بستر پہ مرتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے کوئی کہیں کہیں مر جاتا ہے یہ موت بہت ہی خراب موت ہے اس لیے انسان ہمیشہ اس سے پناہ مانگے کیونکہ انسان جب مبتلا رہتا ہے کسی پریشانی میں پریشانی کے بعد مرتا ہے بیماری کے بعد مرتا ہے اس کے لیے ہزار بہتر ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ ہم بیمار ہو کے مرے کیونکہ اس میں بہت ہی تکلیف ہے تکلیف تو ہے صبر کرو گے تمہارے گن تمہاری گناہ ہے تمہارا گنا سارے صاف ہو جائیں گے تو اس لیے بیماری کے بعد اگر موت آتی تمہارے لیے ہزار بار بہتر ہے کیونکہ آپ اس میں صبر کرو گے بیماری کی حالت میں آپ توبہ کرو گے استغفار کرو گے اللہ کو یاد کرو گے اور یہ صبر کر کے آپ کے گناہیں ختم ہو جائیں گے تو اللہ کے پاس جب جاؤ گے تو صاف رہو گے لیکن جب اچانک موت آتی ہے تو انسان پتا نہیں نماز پڑھا کہ نہیں پتا نہیں عبادت کر کے مرتا ہے کہ نہیں اچھی حالت میں مرتا ہے کہ نہیں اس لیے وہ موت الفجا سے بچنا چاہیے انسان حتی امکان اس سے پناہ مانگے اور اگر ہو جاتی تو اللہ کے مقدر ہے لیکن انسان اس لیے ہمیشہ نیکی کرے کیونکہ موت جب بھی آئے تو اچھی حالت پہ آئے تو یہ قیامت کی ایک نشانی جیسے کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے نمبر چھ نمبر پانچ جو نشانی ہے وہ اچھی نشانی ہے بہت ہی اچھی نشانی ہے کیا ہے انتشار العلم والدین یعنی علم دین کی شاعت ہونا اور منتشر ہونا آج کل کے زمانے میں آپ دیکھو گے اسلام جس طرح شایا ہوا ہو سکتا ہے پچھلے زمانوں میں کبھی اس طرح نہیں ہوا حتیٰ کہ صحابہ تابعین کے زمانے میں بھی سابعین کے زمانے میں صحیح اسلام مضبوط تھا لیکن اور افریقہ اور ایشیا میں جزیر عرب چائنا تک پہنچا اور یہاں اندلس تک پہنچا اور یورپ میں اکثر حصہ پہنچا لیکن جس طرح آج کل اسلام اور دین تبلیغ کرنا آسان ہے اتنے دوسرے ایام میں نہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول قسم کھاتے ہیں لغم نہاد الدین کہ اسلام ضرور وہاں تک پہنچے گا ما بلغ اللیل والنہار جہاں تک لیل اور نہار جہاں تک سو یعنی رات اور دن پہنچتی ہے رات اور دن کہاں نہیں ہوتی پوری دنیا میں ہوتی تو اللہ کے رسول پرت یعنی اسلام ہر جگہ پہنچے گا حتیٰ کہ ولا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر کہ اللہ سبحانہ و تعالی کوئی مٹی کا گھر یا خیمہ ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں یہ دین داخل نہیں ہوگا یعنی ہر گھر میں اسلام گھسے گا اور داخل ہوگا چاہے کوئی راضی ہو یا کوئی راضی نہ ہو یہ اللہ کے رسول نے بتایا اور حدیث تبرانی میں حدیث صحیح ہے تو آج کل کس طرح آج کل تو ہے آپ دیکھیے کہ دعوت کرنا کتنا آسان ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہو آج کل موبائل کے ذریعے سے آپ کتنا لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہو آپ کتنا لوگوں کو خیر بتا سکتے ہو کہ نہیں بس انسان کے پاس آج کل افسوس کے بعد موبائل رہتا ہے یا کچھ رہتا ہے تو انسان خیر میں کم ٹائم لگاتا ہے زیادہ تر فلم دیکھنا گانا سننا الٹی سیدھے حرکت کرنا یہ انسان زیادہ ٹائم لگاتا ہے آپ خود سوچو اگر آپ یہ موبائل دین اس کے اس کے یعنی ذریعے سے آپ دین شائع کرو گے تو کتنا خیر ہوگا یورپ میں آج کل زیادہ تر مسلمان ہوتے ہیں اور امریکہ میں کوئی دعوت دینے والا نہیں ہے کوئی پیغام دینے والا پہنچتا نہیں ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کوئی فیس بک ہے یا کوئی بھی انسان ایک اشارہ کرتا ہے ایک حدیث بھیج دیتا ہے آپ کے اگر کوئی دوست کافر ہیں تو کیا حرج ہے کہ آپ اس کے سامنے ایک حدیث پیش کرو جو صحیح حدیث ہے اس کا ترجمہ بھی بتاؤ اور صحیح طریقے سے آپ اس کے تک اسلام پہنچا سکتے ہو اس کی وجہ سے کتنے مسلمان ہوتے ہیں لیکن آج کل ہم لوگ اپنا ہم لوگ ٹائم نہیں دیتے اگر آپ کے پاس علم نہیں تو کم سے کم جو اچھی میسج یا اسلامی جو تحقیق کرنے کے بعد آپ اس کو بھیجو اس میں کتنا خیر ہوتا ہے اور ہم لوگ خود دیکھتے ہیں تقریباً دس سال پہلے دیکھ لو ہم لوگ کی عورتیں گھر میں ان لوگ کو سدھار نہیں ہوتی تھی جو بچپن سے بدعات سیکھی ہے ابھی تک وہی کرتی تھی لیکن آج کل موبائل ہاتھ میں ہو گئے اس کی وجہ سے کتنا حدیثی پڑھنے لگی اس کی وجہ سے ان لوگ کے درس آپ سوچیے کہ ایک درس اسلام مسجد میں نہیں آتا لیکن درس اس کے کمرے تک آ جاتا ہے اسلام بستر میں لیٹ کے سن لیتا ہے تو انسان کے صحیح وہ وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو انسان مسجد میں پاتا ہے لیکن پھر بھی خیر تو باقی اس لیے انسان آسانی کے ساتھ اسلام شائع کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تحقق کرے کہ یہ بات یا حدیث یا یہ بات جو مجھے ملی صحیح کہ نہیں اس کی وجہ سے انسان کتنا اصلاح کر سکتا ہے اور اسلام ماشاءاللہ اس طرح شائع ہوگا اور دیکھو گے یورپ میں یا کہیں بھی کل دنیا میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان الحمد موجود ہے آپ کسی یورپ میں بھی جاؤ اللہ کے رسول کے بارے میں اکثر لوگ سن چکے ہیں اور کبھی کبھی یہ جو سنے ہیں مسلمان کی وجہ سے نہیں کافروں کی وجہ سے ابھی جیسا کہ دو سال پہلے جو اللہ کے رسول کی تصویریں بنائی گئی یہ اگرچہ ہم لوگ اس میں ہم لوگ کی تکلیف ہوئی اور تکلیف ہونا چاہیے لیکن یہ مسلمانوں کے لیے خیر تھا کیونکہ اس کے رد بدل میں اس کے رد فعل میں بہت سے کافر لوگ اللہ کے رسول کے حقیقت پڑھنے لگے دیکھنے لگے اور بہت سے لوگ اللہ کے رسول کے حقیقت جانے کے بعد مسلمان ہو گئے تو اسی لیے یہ کبھی خیر ہے انسان کبھی اس کو نہ کہے اور انسان محنت کرے دین کی خاطر کچھ بھی کرو انسان کو کرنا چاہیے اور پیغام پہنچانا چاہیے لیکن بار بار میں کہتا ہوں ہر میسج نہیں ہر بات نہیں ہم نقل کر سکتے ہیں اللہ کہ اگر آپ اس کو تحقق کر لو اور جان لو کہ صحیح ہے تو پھر ورنہ آج کل کتنا ویڈیو آتے ہیں فلا عالم اتنا لمبی تقریر رو رو کے تقریر سناتے رہتے ہیں لیکن جب ان کو سنو تو دیکھو سب سارے حدیث ضعیف ہے صرف کس سے کہانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے جھوٹی باتیں اسے ملا کے بتاتا ہے ایسے لوگ کو بھائی روکنا چاہیے ایسے لوگ سے اگرچہ کچھ کچھ خیر ہے لیکن اس سے زیادہ شر ہوتا ہے کیونکہ جو انسان ایسے ضعیف حدیث ہے اگر ایک بار سن لیتا ہے اور عمل کرتا تو اچھی باتیں اس کو باندھنا میں اچھی نہیں لگے گی اور صحیح حدیث بعد میں اس کو اچھا نہیں لگے گا اسی لیے انسان محنت کرے اور خیر میں محنت کرے اور یہ نشانی بتائے گا کہ اچھی ہے اور انسان لیکن اس کو صحیح استعمال کرے <clears throat> نمبر چھ یہ ہے جہاں البرکہ یعنی برکت ختم ہوگی آج کل یہی زمانہ ہے اور یہ زمانہ شروع ہوا اور بعد میں تو اور زیادہ ہوگا برکت ختم ہے آج کل کتنا تنخواہ پاتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ دو تین سو درہم پاتے تھے پانچ سو درہم پاتے تھے ایک ہزار درہم پاتے تھے لیکن ماشاء اللہ کتنا برکتیں ہوتی تھیں ابھی کتنی بات کر رہے ہیں تقریباً بہت پہلے کی بات ہے اور آج کل سات ہزار دس ہزار بیس ہزار تنخواہ ہے لیکن اس میں کچھ برکت نہیں ہے جہاں پیسہ ملا وہاں کوئی بیمار ہو گئے یہاں پیسہ ملا وہاں کوئی مصیبت آ گئی یہاں پیسہ ملا وہاں خرچ ہو گئے یہ برکتیں ختم ہوتی ہیں یہ مالوں میں تو برکت کم ہے لیکن یہاں سے مراد زیادہ تر اللہ سبحانہ و تعالی بارشوں میں اور زمین میں کوئی برکت اللہ سبحانہ نہیں رکھیں گے بارش جب ہوتی ہے تو زمین سے کچھ نکلنا چاہیے لیکن جب بارش ہوتی زیادہ اور زمین کچھ اس سے کچھ نہیں نکلتا کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے تو بیکار ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی الناس مطرا عاما ولا ولا تنبت تنبت الارض شيئا کہ یہاں تک کہ لوگوں پر بارش بہت زیادہ ہوگی لیکن لیکن زمین کوئی چیز نہیں اگائے گی اور دوسری حدیث میں ہے مسلم کی روایت ابو حریرہ ہے یہ نہیں کہ تم پر بارش نہ برسے بلکہ قحط یہ ہے کہ بارش خوب برسے لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے اور یہی ہوتا ہے کبھی کبھار تو اس لیے یہ فتنہ اور یہ قیامت کی ایک نشانی ہے اسی طرح ایک نشانی یہ ہے یہ کثرت نہیں ہاں تقارب الزمان تقارب الزمان کے معنی کیا ہے یہ بھی ذکر کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ تقارب الزمان یعنی قیامت سے پہلے یعنی وقت جلدی جلدی گزرے گا یا وقت قریب ہو جائے گا اور اور نشانات اللہ کے رسول ذکر بخاری کی رواج ہے وقت آج کل تو یہی ہے تقارب الزمان کی کئی معنی ذکر کیا گیا ہے ایک معنی یہ ہے کہ وقت کے برکت کچھ بھی نہیں ہے اور یہی تقریباً اصل معنی ہے ہر ایک تو یہی کہتا کہ پچھلے جمعہ کے کیا تھا عید تھی کہ نہیں اور کتنے ایک ہفتہ جلدی گزر گئے ابھی پورے مزہ اس عید کے نہیں ملا وہاں دیکھو ماشاء اللہ اور ایک ہفتہ بلکہ گزر گئے رمضان آیا اور کتنا جلدی گزر گئے بلکہ رمضان نہیں سال بھی انسان کسی سے ملتا ہے اور کہتا ہے لسے لگتا ہے کہ ابھی کل ملاقات ہوئی ہے یاد کرتے کرتے یہ لگتا کہ ایک سال پہلے اصل ملاقات ہوئی لیکن وقت میں برکت بالکل نہیں ہے انسان سوتا ہے بھاگتا ہے ڈیوٹی کے لیے آتا ہے گھر کھانا کھا کے سو جاتا ہے اور جب دیکھتا کہ دن کیا کی کچھ بھی نہیں کیا چند عبادت نماز پنچ وقت ہو سکتا ہے دل لگا کے پڑھ لیا بغیر دل کے پڑھ لی اور کوئی نیکی نہیں آج کل ہم لوگ اپنے ساتھ کبھی رات میں بیٹھتے ہیں کہ ہم نے اس دن میں کیا کیے کچھ نہیں ایک انسان اپنے آپ کی حساب کتاب کرے لیکن پھر بھی وقت کی کوئی برکت نہیں ہے اور ایک معنی یہ ہے اور یہ زیادہ قریب ہے اور ایک معنی کچھ علماء نے ذکر کی اس کے مطلب یہ ہے اللہ کے رسول نے اشارہ کی ہے کہ لوگ جلدی جلدی یعنی مسافات کاٹیں گے یعنی جلدی سفر کریں گے پہلے لوگ سفر دور دراز کرتے تھے تو پیدل چلتے تھے آج کل جہاز سے یہاں تک یہاں پہنچ جاتے بہت آسانی سے تو یہ زمان اور وقت مختصر ہو گئے یہ بھی معنی صحیح ہے لیکن اللہ کے رسول اور یہ نعمت ہے اللہ کے رسول جو ذکر کیے ہیں وہ نعمت کے طور پر یعنی نعمت کے طور پر نہیں تو اس لیے زیادہ تر یہاں معنی مراد یہ ہے کہ یہ وقت یعنی برکت نہیں ہوگی اللہ کے رسول دیکھیے اللہ کے رسول پہلے بتا چکے ہیں جو جو چیز ہم لوگ احساس کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو کا حدیث ہے اللہ تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور یہی ہوتا ہے سال تقریباً مہینے کے برابر ہو گئے اتنا جلدی گزرتا ہے کہ ہم لوگ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہے اور مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور ہفتہ ایک ایک گھنٹے کے برابر ہے گھنٹے نہیں کہ مراد یعنی ایک وقت کے برابر ہے اور ایک گھنٹہ کھجور کی شاخ کے خشک پتوں کے جلنے کے وقت کی طرح گزر جائے گی یعنی بہت جلدی وقت گزر جائے گا یہ پتہ نہیں چلے گا اور یہی تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ کہ اپنے وقت کی محاسبہ کرو حساب کتاب نہ کرو کہ میرا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے صبح آپ اٹھتے تو کیا کرتے ہو اللہ کے لیے کتنا وقت رکھی ہے ہم لوگ بھی سارے لوگ حتیٰ کہ اچھے لوگ بھی احساس کرتے کہ وقت جلدی گزرتا ہے لیکن جب اچھا انسان نیک صالح انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنے دن میں اتنی ہی زیادہ نیکی کی ہے تو خوش ہوتا ہے لیکن جو انسان احساس کرتا ہے رمضان گزر گئے تو ہم لوگ کیا عبادت کی اس میں کچھ نہیں حقیقت میں اگر رمضان گزر چکا کیا روزے کے علاوہ اور چند ہو سکتا راتوں میں قیام کیے اور کیا کیے کچھ نہیں صحابہ کرام تابعین کی حالت دیکھ لو کس طرح وہ لوگ اٹھتے تھے کس طرح عبادت کرتے تھے ہم لوگ کی عبادت کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی امید تو کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ اللہ اچھا بدلا دیں گے لیکن انسان حساب کتاب کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا میرا وقت جو گزرا اچھا گزرا کہ نہیں اتنا ٹائم جلدی گزر گیا ہر ایک انسان اپنا بچپنا بھی یاد کر سکتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ابھی قریب ہوا ہے تو یہ انسان سبحان اللہ یہ وقت کے تقارب یہ اللہ کے رسول پہلے بتا چکے ہیں یہ خیر بھی ہو سکتا ہے اور لیکن زیادہ تر یہ تو اچھی بات نہیں ہے اس کے بعد ایک اور نشانی یہ ہے کہ انہار و مروج فی ارد العرب یعنی ارد عرب ابھی کس طرح ارد عرب سے مراد عرب جزیر عرب مراد ہے جزیر عرب آج کل یہ گلف کے ممالک ہے جو چھ ملک ہیں عمان ہے سعودیہ امارات ہے قطر بحرین ہوئے یہ جزیرہ ہے اور اس کے ساتھ یمن بھی ہے جو جب الجزیرہ عربی یہ جزیرہ عرب اس کو کہتے ہیں آج کل اگر جاؤ تو کیا ہے اس میں زیادہ تر صحرا ہے کہ نہیں اس میں ہریالی نہیں ہے عرب میں ایک ندی بھی نہیں ہے یہ خلیجی ممالک میں ایک بھی ندی نہیں ہے یہ اللہ کے مقدر ہے لیکن پہلے کس طرح تھی اور کس طرح ہوگا قیامت سے پہلے یہ اس طرح زمین نہیں رہے گی بلکہ سرزمین عرب نہریں اور ہریالی اسے بھر جائیں گے نہریں بہت زیادہ ہو جائیں گے شاداب ہو جائے گا بہت ہی نعمتیں ہوں گی یہ کس طرح ہوں گے جس طرح پہلے تھی ابھی سائنس والے جغرافی علماء جو ہوتے ہیں وہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پہلے ہریالی تھی اور یہاں پہلے ندیاں تھیں اور اچھے یعنی اس میں حالات اچھی تھی لیکن یہ کب تبدیل ہوئی اللہ کو پتا ہے اور اللہ کے رسول یہ پہلے اشارہ کر چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة اللہ کے رسول کئی چیزیں بتائی ہیں یہ حت ارض العرب مروجا مروجن کہ قیامت نہیں ہوگی نہیں اٹھے گی اللہ کی ارض عرب جزیر عرب جب تک وہ سبز یعنی سبز شاداب اور نہریں اس میں نہیں ہوں گی تب تک قیامت نہیں ہوں گی اور اللہ کے رسول لفظ کیا استعمال کی تعود تعود یعنی لوٹے انسان جب کہیں جاتا ہے تو اگر کہیں گے لوٹا اس کا مطلب کیا ہے یعنی وہی تھا اگر آپ سے کوئی کہے فلاں آدمی لوٹ رہا اپنے جگہ پہ یا لوٹ رہا تو اس کا مطلب یہی پہلے تھا تو جا کے واپس آیا تو اسے اللہ کے رسول یہاں نہیں کہا کہ ہوگی کہ تعود تو یہ دلیل ہے کہ پہلے تھی اور ختم ہونے کے بعد دوبارہ آئے گی اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سے ثابت کی ہے اور یہ انشاءاللہ ہوگا کہ جزیر عرب یہ سہارا نہیں رہ جائے گا بلکہ اس میں ندیاں اس میں بارش اچھی ہوگی سبز اس میں یعنی اس میں ہر قسم کے سبزی اور ہر قسم کے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی فراوانی اس میں رکھیں گے اور اس میں انسان کے لیے فائدہ ہوگا اور یہ کب کب قیامت سے پہلے یہ کب ہوگا ہم لوگ کو پتہ نہیں لیکن قیامت سے پہلے یہ چھوٹی نشانی ضرور ظاہر ہوں گی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا چکے اور کئی حدیث ہے اس میں لیکن یہ مسلم کی روایت جو ہم نے پڑھی ہے ایک اور نشانی یہ ہے کلام الحیوان والجماعت یعنی حیوان جو چوپائے ہوتے ہیں کوئی بھی جانور یہ انسان سے بات کرے گا اور کیا ہے وہ الجماعت اور بے جان چیزیں جو جمادات ہوتی ہیں جس میں روح نہیں ہوتی وہ انسان سے بات کریں گے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کے لیے زبان بھی ہوگا ہر وقت بات کریں گے لیکن یہ ہوگا کہ اس کے متعدد حالات دیکھا جائے گا ہمیشہ نہیں ہوگا لیکن متعدد حالات ایسے ہوں گے کہ کچھ حیوانات انسان سے بات کریں گے اور یہ ہوگا اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا ہے حدیث میں آتا ہے اور حدیث صحیح ہے لمبی ہے مختصر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس بکریاں تھیں تو ایک لومڑی یا زیب یا بھیڑیا کوئی جانور آ کے ایک لے کر بھاگا اور جب اس کے پیچھے کیا اور اسے لے لیا یا نہیں لیا تو اونچائی پہ جا کے ہم سے بات کرنے لگا اور کہنے لگی یہ میری روزی جو اللہ نے میرے حصے میں لکھی آپ میری روزی کیوں لے رہے ہو تو تعجب کرتے ہوئے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا یہ قیامت سے پہلے ایسی زیادہ ہوں گے بہت سے لوگ کہیں گے بھی کیسے ہوگا یہ تو عقل میں داخل نہیں ہوتا ہے اگر آپ مومن ہو تو اس پر ایمان لاؤ کیونکہ حدیثیں بالکل صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اللہ کے رسول کے معجزات ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر سلام کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک یہ کھجور کے جو تنا تھا وہ اللہ کے رسول کے رونے لگے اللہ کے رسول کی آواز سنی ایک اونٹ اللہ کے رسول کے پاس آئے شکایت کی اللہ کے رسول کے پاس گئے تو رونے لگے اللہ کے رسول کی باتیں سمجھ پائے اور اور باقی نہیں سمجھ پائے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ تھے لیکن آخر الزمان میں یہ معجزہ نہیں یہ ایک نشانات بنیں گے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث فرماتے ہیں بین رجل یسوق بقرہ یہ گائے کس کام کے لیے گائے سواری کے لیے ہے یا اسے دودھ نکالنے کے لیے ہے گائے حقیقت میں تو دودھ یا تو گوشت کے لیے ہے لیکن اس میں سوار ہونا اور اس پر سامان رکھنا یہ تو اس کے لیے نہیں ہے کیا دلیل ہے یہ حدیث حدیث سن لو میں آتا ہے کہ رجل کو بقرہ ایک آدمی اپنے بقرہ یعنی اپنے گائے یا بیل پر بوجھ لادے جا رہا تھا یعنی کچھ سامان رکھے جا رہا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پلتا فتح ہل بکرا پلتا فتح تو تو اچانک وہ بیل یا وہ گائے اس آدمی کی طرف دیکھنے لگی اور یہ کہنے لگی کیا کہنے لگی نہیں کہنے لگی لمخ لک لہذا کہ مجھے اس کام کے لیے مجھے نہیں پیدا کیا گیا کہ آپ مجھے پیٹ پہ یہ سامان رکھو کنی خلق تو یہ بیل ہے گائے نہیں ہے خلق تو اور کہا میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ کھیتی باڑی کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے کہتے اللہ آدمی بالکل حیران ہوا تعجب ہوا اور ڈر گئے اور کہنے لگے یہ تو گائے بات کر رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حدیث بات بیان کرنے کے بعد لیکن یہ قصہ اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لاتے ہیں یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر عمر کے بھی ذکر کی کہ اللہ کے رسول قصہ ذکر کرنے کے بعد کہنے لگے وہ آدمی تو تعجب کر رہا تھا تصدیق نہیں کر رہا تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اس کہانی پر ایمان لاتے ہیں یعنی حقیقت میں وہ بات کی ہے کیونکہ اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے اور یہ مسلم کی روایت ہے اس میں دلیل ابو بکر اور عمر کے ایک بڑی فضیلت ہے کیونکہ اللہ کے رسول دونوں کو بھی اپنے ساتھ ان کے نام لیے ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف گائے نہیں بلکہ درندے جو ہوں گے جیسا کہ شیر ہے کتے ہیں یہ بھی بات کبھی کریں گے اتنے نہیں بلکہ انسان کے لاٹھی انسان کے بلکہ جوتے کے کیا ہے تسمہ بھی وہ بھی بات کرے گا لیکن ہر وقت نہیں کسان آ کے پکڑ لے چلو بات کرو وہ جواب دے نہیں تو کارٹون میں ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ہر وقت نہیں لیکن کبھی کبھار ہو جائے گا قیامت سے پہلے حدیث ملا کے رسول فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے بات نہ کرے آدمی کی چھڑی کا چھلکا اس سے بات نہ کرے آدمی کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کرے اور آدمی کے ران اس سے بتا نہ دے کہ اس کی بیوی نے کیا کچھ کیا ہے یعنی حد تک انسان کے ران بھی بات کرے گا ایک زمانہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ کے ران جب ان کی بیوی فاسد ہوں گی غلط کام کریں گے اس کے خیال میں تو وہ بھی ران بتائے گا کہ تمہاری بیوی نے کیا کیا کام کی ہے یہ قدرت ہی اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کے اس پر ایمان لانا چاہیے لیکن یہ عام نہیں ہوگا کچھ لوگوں کے اندر یہ ضرور کچھ لوگ کے ہاں ہوگا ایک نشانی یہ ہے ایک نشانی یہ ہے کہ کثرت النساء و قلت الرجال کہ مرد کم ہو جائیں گے عورتیں زیادہ ہوں گی اور یہ کیوں یہ قتل جب عام ہوگا اور یہ انشاءاللہ اگلے درس میں جب ذکر کریں گے کہاں عام ہاں، اللہ کے رسول سب سے زیادہ جو نشانی ذکر کی ہے وہ قتل عام ہوگا اور آج کل یہی قتل کتنا عام ہے انسان ایک نیوز سننا چاہتا ہے تو نیوز بند کرنے کے بعد کوئی خوشخبری نہیں ملتی ہے بس موت کے عراق میں اتنے لوگ مرے یمن میں اتنے لوگ مرے پتہ نہیں کہاں مرے موت کی خبر کے علاوہ کچھ نہیں سنتا ہے انسان اور انسان سننے کے بعد تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایک عام بات ہو گئی یہ حقیقت میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے اور اس کے وجہ سے مرد لوگ زیادہ مقتول ہوتے ہیں کیونکہ وہی لوگ لڑائی کرتے ہیں اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی دیکھیے اللہ کے رسول کتنا بتاتے ہیں مسلم کروات ابو مسا نشاری اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور ایک ایک مرد کے ساتھ چالیس چالیس عورتیں ہوں گی بیویاں نہیں بہت سے لوگ یہ تفصیل کرتے چالیس بیویاں بھائی کہاں سے چالیس بیوی آ گئی چالیس عورتیں یعنی ایک انسان کے پاس چالیس عورتیں ہوں گی بیویاں ہوں گی بیٹیاں ہوں گی پوتیاں ہوں گی بہنیں ہوں گی خالائیں ہوں گی پھوپیاں ہوں گی دادی نانی وہی ایک مرد بچتا ہے اور سارے مرد کو قتل کیا جاتا ہے اتنا عام ہو جاتا ہے کہ ایک مرد کے پاس پچاس پچاس عورتیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پچاس عورتیں یا چالیس عورتیں اس کے پیچھے رہتی ہیں اور دوسری روایت جو انس کی روایت ہے اور بخاری میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یکسر النساء امرأة القیم الواحد کہ مردوں کی کمی عورتوں کی کثرت حتیٰ کہ پچاس عورتوں کی کفیل صرف ایک مرد ہوگا یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں اور یہ جب قتل زیادہ ہوگا اور یہی ملک میں آپ جاؤ جہاں قتل ہوتا ہے عام مردوں کو قتل کیا جاتا ہے زیادہ اور عورتیں بچتی ہیں تو اسی لیے پچاس عورت ایک آدمی کے پیچھے بیچارہ وہی کماتا وہی کھلاتا وہی سب کچھ کرتا ہے حالانکہ بیویاں سب نہیں ہے سب رشتے دار ہیں یہ قیامت کی دلیل ہے اور یہ قیامت سے پہلے ہوں گی لیکن اس کے اصل سبب علماء کہتے ہیں یہاں قتل ہے کچھ علماء کہتے نہیں عورتیں لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں گی یہ تو پتا نہیں کہاں سے لائے لیکن زیادہ تر قریب یہ ہے کہ قتل کی وجہ سے نمبر گیارہ یہ ہے کہ مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ انسان زکات نکالنے کے لیے اگر نکلے گا تو اس کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا اور ایک زمانہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں یہ ایک بار ہو چکا ہے ان کے زمانے میں جب سب لوگ زکات نکالتے تھے تو زکوٰۃ سب کو دیتے کہ غریبوں کو تو اتنا زیادہ لوگوں کے پاس ہو کہ کوئی لینے کے تیار نہیں ہوتا کیونکہ اچھے لوگ تھے آج کل لوگ لالچی ہیں کوئی آدمی مالدار ہوتا پیسہ جتنا دو اتنا ہی لیتے جائے گا اسی لیے اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں یہاں ایسے حالت ہوگی اتنا زکوٰۃ اور اتنا لوگ کے پاس ہو جائے گا پیسہ کہ اس کو کوئی جلدی نہیں لینا چاہتا اور یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے کہ وہ حدیث پڑی گئی ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی محتاج نہیں ہے یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی حقدار نہیں ہے ہو سکتا ہے مسلمان کم ہوں گے تو انسان جب زکات نکالے گا تو کافر کو نہیں دے سکتے ہیں لیکن پہلا معنی زیادہ قریب ہے اسی طرح ایک نشانی یہ ہے اور نمبر بارہ یہ ہے خص و مسخ و قز تین چیزیں ہوں گی خص ہوگا اور مسق زیادہ ہوگا اور قز کے مطلب کیا ہے یعنی لوگ کو لوگ زیادہ دھسیں گے زمین پہ اور یہی ہوتا ہے آج کل جہاں بارش ہوتی ہے دیکھو لوگ دھس گئے ہم لوگ کے ملک میں زیادہ ہم لوگ سنتے کہ نہیں کسی کے گھر دھس گیا کسی کا پتہ نہیں کیا دھنس گیا اور دھسنے یہ زیادہ قیامت سے پہلے ہوں گی شروع ہو گئے لیکن قیامت سے پہلے زیادہ ہوگا اور مسخ مسخ یعنی لوگوں کو چہرہ اللہ بدل دیں گے یعنی چہرہ انسان حیوان کی شکل بنا دیں گے اتنا شہرا انسان سے قبی ہو جائے گا یا تو اس کے خراب ہو جائے گا یا تو مکمل خبیص اور قبی ہو جائے گا اور کیا ہوگا قرض قرض یعنی اللہ سبحانہ و ہوا تعالیٰ ان لوگوں کو پتھروں سے یا کسی بھی طریقے سے ان لوگوں پر بارش کریں گے یہ قیامت سے پہلے ہے اور یہ عذاب کی شکل میں اسی لیے اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں یقون کی آخری حاضر اما اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھنسنے خصف مسخ شکل مسخ ہونے وکف اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے لوگوں نے حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول انحلکی خون کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے یعنی اچھے نیک لوگ صالح رہیں گے پھر بھی یہ عذاب آئے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں جب جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے تو اس لیے نیک لوگ جو اچھے لوگ ہیں ان لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ برائیاں ختم ہو جائیں لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے دونوں سنوں سے کیا دخل ہے وہ نماز میں پڑھتا نہیں کرتا میرا کیا دخل ہے نہیں آپ کا دخل ہے عذاب آئے گا تو آپ بھی چلے جاؤ گے اس میں ہاں اگرچہ انسان جب عذاب اگر اس میں شامل ہوگا تو قیامت کے دن اللہ اس کو اچھے لوگوں میں شمار اس کو کریں گے لیکن پھر بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کی بری موت آئے اچھی موت ہر ایک انسان تمنا کرتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہے اس کے اسباب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخری زمانے میں خصف اور قلف اور مسق ہوگا لوگ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا آپ نے فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا تو یہ عذاب آئے گا اور آج کل کے زمانے یہی ہے جہاں بھی جاؤ انسان شریف عورت چل نہیں پاتی ہے اس ملک کے بارے میں ہم نہیں بات کر رہے لیکن دنیا کے اکثر حصے میں آپ جائیے آپ دیکھیں مسلمانوں کے ملک خارج کے علاوہ اور چند ملک کے علاوہ پوری دنیا میں آپ جائیے ایک عورت یورپ میں کہاں پردے کے ساتھ چل سکتی ہے اور ایک عورت کہاں انسان اگر یورپ میں جائے کہیں بھی کہاں حلال روزی اس کو مکمل ملتی ہے اسی لیے انسان کو ایسے کافروں کے ملک سے نکلنا چاہیے افسوس کے بعد مسلمان الٹا بھاگ رہے ہیں کسی کی نوکری ماشاءاللہ امارات میں لگی حلال روزی کما رہا ہے لیکن زبردستی وہ تو ڈالر اور ڈالر گننا اس کے لیے زیادہ پسند ہے اس لیے وہ بھاگ کے یورپ چلے جاتا ہے حالانکہ ایک دو بچے ہیں لیکن ایک لالچ ہے اور اوپر سے وہ نماز نہیں پڑھ پاتا ہے نہ پردے کے خیال نہ پردے کی اہمیت دے سکتا ہے بہت سے لوگ اس طرح ہیں لیکن یہ دنیا کی لالچ ہے اللہ کے رسول حکم دی کہ انسان ایسے ملک سے بھاگنا چاہیے جس میں اللہ کی عبادت انسان نہیں کر سکتا اور اسے ملک میں چاہے جہاں عبادت کر پائے اور ہم لوگ الٹا ہے ہجرت کرتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں عبادت کر پاتے ہیں کہاں جاتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں تنگی ہوتی ہے یہ انسان ذمہ دار ہے اور اللہ کے رسول ایسے لوگوں سے بری ہے کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس بندے سے بری ہوں جو کافروں کے بیچ میں رہتا ہے اللہ کہ اگر وہ مجبور ہے نہیں آ سکتا ہے اس کا ملک ہے تو الگ بات ہے لیکن خود انسان بھاگ کے جائے روزی کے لیے یہ تو حرام ہے اور جائز نہیں ہے چاہے کتنا لوگ فتوا دیتے جائز ہے لیکن انسان جہاں عبادت نہیں کر پاتا وہیں سے نکلنا چاہیے اور قرآن میں دو تین جگہ اس چیز کی اشارہ کی اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ایک یہ ہے کہ زلزلہ زیادہ ہوگا اور جیسا کہ زلزلہ آج کل سنا جاتا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ انڈونیشیا میں جاپان میں ایک دن میں پتا نہیں کہ تیس سے زیادہ تین سو زیادہ زلزلہ آتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن قیامت سے پہلے بہت زیادہ ہوں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا زلزلے کثرت آئیں گے اور وقت گھٹ جائے گا یعنی قریب ہو جائے گا یہ بخاری کی روایت ہے تو اس لیے یہ زلزلہ آئے گا اور اسی لیے عذاب کے طور پر ہو سکتا ہے اس انسان کو بچنا چاہیے نمبر چودہ یہ ہے کہ غور عن الفرات انحصار جبل فراط انحصار الفرات فرات کہاں ہے آج کل عراق میں آج کل چھوٹا ہو گیا لیکن کچھ زمانے پہلے لوگ کہتے کہ اور چوڑا تھا کہتے ہیں کہ یہ جو ندی ہے بہت ہی مبارک ندی ہے یہ ندی جنت کی ندی ہوگی اللہ کے رسول فرماتے جنت کے مسائل میں آئے گا کہ جنت میں چار دنیا کی جو نہریں جو ندیاں ہیں چار ندیاں ایسے جو جنت میں ہوں گے سیخون جیخون اور خوراک اور نیل لیکن اس کا مطلب نہیں کہ انسان وہاں جا کے وہ بیٹھے اور کہتے برکت والے پانی ہیں جیسے لوگ ہر برکت کے پیچھے دوڑتے ہیں نہیں یہ تو وہی ہوگا نام تو وہی ہوگا لیکن ہو سکتا کچھ فرق ہے کس طرح ہو گئی اللہ کو پتا ہے تو یہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا اللہ کے رسول حدیث میں فرماتے ہیں یوشک عن جبل انجب علی منظہر یعنی وہ پیچھے ہٹ جائے اور یہ کیا ہے کیا پیچھے ہٹے اور پیچھے کیا چھوڑے گا جب ذهب کہ ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا یہ کس طرح ہے یہ اللہ کو پتا ہے یہ موجود ہے کہ نہیں یہ کسی کو نہیں پتا لیکن ابھی تو ظاہر کے کہ موجود نہیں تو کیا ہوگا لوگ دیکھنے کے بعد کیا کریں گے لوگ نہیں کہیں گے نہیں اسے ضرورت نہیں ہے دیکھو لوگ کے لالچ کتنا ہے اللہ کے رسول فرماتے فعید اعظم ابھی جب لوگوں جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے سارو الہی دور دور سے لوگ اس کے طرف جائیں گے فیقول اور کیا کہیں گے جو اس کے قریب ترک ننا سے خدو نمین ہو لئی بن نبی کلو کہ ہم لوگ چھوڑ دے کے لوگ لے کے جا رہے ہیں کیا پورا لے جائیں گے نہیں کبھی پورا نہیں اور ہر ایک اس میں گھسے گا لڑے گا لڑنے کے لیے سوچے کتنے لوگ نکلیں گے اتنا زبردست لڑائی ہوگی کہ ہر سو میں ایک بندہ صرف بچتا ہے اور ننانوے لوگ قتل کیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ کیا کہیں گے کوشش کرو ہو سکتا کچھ مل جائے اب سوچے کہ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں قتل زیادہ لوگ ہوتے ہیں ننانوے لوگ مرتے ہیں اور ایک واپس آتا ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کی طرف بھاگیں گے اور دوڑیں گے کچھ علماء اس کی تعویل کی ہے کہ پٹرول اور بتایا کہ جب عراق کا حملہ کیا گیا اور اس پر حملہ کیا گیا تو یہی دلیل ہے غلط ہے حدیث تو ساتھ ہے جبل کہا گیا پٹرول کہاں جبل سے پہاڑ سے نکلتا ہو تو زمین کے نیچے سے نکلتا ہے اور اللہ کے رسول کچھ اور نہیں کہا کہا زہب زہب سونے کو کہتے ہیں تو اس لیے یہ الگ وہ عراق الگ وہ فتنہ ہوا یہ اور بڑا فتنہ ہوگا کہ سونا نکالا گا اور سارے لوگ اس کے لیے جھپٹیں گے اور کچھ نہیں پائیں گے سوائے موت کے اور دوسری بھی ابو رینا کے بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اس طرح بتائے اور بخاری پہلی حدیث سے مسلم اور دوسرے یہ بخاری کی روایت ہے یہ کتنا ہو گئے یہ چودہ ہو گئے آخری دو نشانی یہ ہے رور نارن بل حجاز حجاز میں ایک آگ نکلے گا اتنا بھیانک آگ کہ اس کے نشانی اور اس کے اتنا اجالا ہوگا کہ بسرا بسرا ایک شہر ہے شام میں آج کل سیریا میں ہے آج کل اس کے نام حوران ہے تو بسرا یہ حوران اسی جگہ پہ لوگ اس کے اجالا دیکھیں گے بلکہ اتنا تیز اجالا کہ یہ اونٹ کی گردنے بھی اس سے چمکیں گے اور یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تقوم اس سے قیامت نہیں ہوگی حتیٰ تک رجنا ارد الحجاز جب تک یعنی ارد حجاز سے آگ نہیں نکلے گی اور حجاز کہاں ہے حجاز آج کل مکہ مدینہ جدہ یہ ایریا جو ہے اس کو حجاز کہتے ہیں تو یہ سے بھیانک آگ نکلے گا کہ اس کے وجہ سے کہ یہ جو بسرا یعنی شام میں جو شہر ہے وہاں تک اس کو اجالا اور وہاں تک اونٹ کے یعنی گردنوں میں وہ چمکے گا اس کی وجہ سے اور یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے اور علماء کہتے ہیں یہ ہو چکا ہے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سن چھ سو چون میں چھ سو چون یعنی سکس فائیو فور جو کہتے ہیں چھ سو چون ہجری میں یہ پڑا ہے اور اتنا بیانک آگ نکلا بہت سے لوگ اس میں مرے بہت زیادہ ہوا اور یہاں تک یہ نشانات دی گئی اور یہ ہو چکے ہیں لیکن کوئی حرج نہیں کچھ علماء کہتے نہیں ہوا لیکن صحیح کہ ہو گئے اور ہو سکتا پھر ہو کوئی بھائی دئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں نمبر سولہ اور آخر انتفاق الاحلہ یہ شروع میں ذکر کرنا چاہیے چاند کے مسائل پہ انتفاق الاحلہ کہ ہلال موٹا نکلے گا آج کل جب چاند دیکھا جاتا ہے پتلا رہتا ہے لیکن قیامت سے پہلے جب نکلے گا تو موٹا ہی نکلے گا کہ لوگ جب جب دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو پہلی رات کی نہیں تو دوسری رات کے بہت سے لوگ آج کل بیمار ہیں بیمار حقیقی نہیں دلی بیمار ہے شک والے زیادہ ہے ہر بات پر شک ڈالیں گے چاند دکھے گا تو کہیں گے یار تو زبردستی وہ لوگ روزہ رکھوا دیے چاند تو بہت ہی پتلا ہے اور جب عید کے ہوگا تو کہیں زبردستی وہ لوگ ہم لوگ کو روزہ تیس کو پورے نہیں کروائے چاند تو دیکھو کتنا پتلا ہے یہ تو کل کے نہیں ہے تو پرسوں کے ہیں یہ تو غلط ہے اور یہ بھی قیامت کے نشانات میں ہو سکتا ہے یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتراب الساعہ کہ قیامت کی ایک نشانی ہے انتفاق کہ یہ یعنی ہلال جو پتلا ہوتا ہے وہ کچھ موٹا نکلا پھولا ہوا یعنی موٹا نکلے گا وانیور الحلال اللہ اور پہلے رات کے دیکھے جائے گا اور کہا جائے گا کہ دوسری رات کے ہے یعنی پتلی ہونے کے بجائے یہ موٹی ہوگی یہ اللہ کے رسول کچھ نشانہ ذکر کی ہیں اور یہ نشانات یہ تقریباً سولہ ہیں اس پر اکتفا کرتے ہیں یہی نشانات پر ایمان لانا چاہے اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے اور یہ بھی کہا کہ ضرور نہیں کہ یہ سب خراب ہے کچھ نشانات اللہ کے تقدیر میں ہیں اب یہ جیسا کہ یہ ہلال اس میں ہمارا کیا دخل ہے لیکن ایک نشانات اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ ہوگا آخر اس زمان میں تو اس طرح اگر نکلے گا تو آپ کسی پر شک نہیں کرو گے تو اس میں فائدہ ہے اس لیے انسان یہ نشانات جانے اور انسان اگر یہ چیزیں دیکھ لے تو اللہ کے رسول صاحب پر اس پر اس کے ایمان مضبوط اور ہونا چاہیے اور شک و شبہات سے دور انسان کے دل میں شک و شبہات ختم ہو جائے گی اور انسان کے ایمان مضبوط ہو جائے گا یہ چند نشانات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے قیامت سے پہلے کچھ ہو چکی ہے کچھ ہوں گے اور کچھ نشانات اس طرح ہے جو باقی ہیں اور یہ نشانات یہ خرابی سب خراب سب نہیں ہے اور یہ اللہ کی تقدیر میں اور کچھ نشانات جو خراب ہیں اور لوگ یعنی فساد کی وجہ سے ہوگا اور یہ فسادات اور کتنا خرابیاں جو ہوں گے جو لوگ آج کل موجود ہیں کون سی ہیں یہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگ ہمیشہ حق پر ہم لوگ کو باقی رکھے اور ایمان کے حالت میں ہم لوگ کو موت دے وہ صلی اللہ علیہ